بے شک جو میرے بندی ہیں ان پر تیرا کچھ قابو ناؤ اور تیرا رب کافی ہے کام بننی کو